نمبر تین حج ایک بار فرض ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فقال ان اللہ تعالی كتب عليكم الحج فقال ابن عام يا رسول اللہ فقال فقال لو قلت نعم لوجبت ثم اذا لا تسمعون ولا تطيعون ولكنه حجة واحدة حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض فرمایا ہے اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے پھر ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا پھر تم نہ سنتے اور نہ مانتے لیکن حج زندگی بھر میں ایک ہی بار فرض ہے